عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے یہ حدیث صحیح ہے